من الله فلا مذل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله لگ مثل والا ولا والا می ولا گلا بدیرو والا مشیرا و سادونی دنا و سن دل بیا وز بیا نا وآدينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالعفو بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه الله أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين وقال وقال النبي صلى الله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 محبوب میں چلنا سیکھو بے قراری سے محبت میں مچلنا سیکھو یار میں کچھ اس طرح سے چلنا سیکھو باندھ کر سر سے کبن گھر سے نکلنا سیکھو قدم رکھتی ہوں تو میں کام آنا سیکھو ہے تیز لو اور تیر چلانا سیکھو راہ مولا میں پھر گربا کچھ کر کے دکھانا سیکھو او پہلے شبیر بنو پہلے شبیر بنو پھر سر کا کٹانا سیکھو صدر محترم معزز سامعین محترم حاضرین مجھے آپ کے اس شہر میں تقریباً پہلی مرتبہ حاضری کا اتفاق ہے جانتے پہچانتے تو تقریباً سبھی لوگ ہیں یہ الگ بات ہے کہ ماننے والے کم ہیں یہ زیادہ ہیں جاننے والے بہت ہیں ماننے والے کم ہوں گے احباب نے دوستوں نے اصرار کیا میں نے زیادہ کر لیا تین چار روز سے میں دل کی تکلیف میں حیدرآباد میں مبتلا ہوا اور غالباً یہی بات تھی کہ میں حاضری نہیں دے سکوں گا مگر ان نوجوانوں کا حضرت مولانا کا اصرار سامنے تھا دوسری بات یہ بھی تھی کہ پہلی مرتبہ چنوٹ جا رہا ہوں بسم اللہ ہی غلط ہو گئی تو آگے کیا ہوگا گاڑی کا پتہ کیا تو وہ بھی لیٹ تھی میں اس تکلیف کو ساتھ لے کر بس کے ذریعے حاضر ہوا اور اس کی جزا اور اس کا اجر آپ میں سے کسی سے نہیں مانگتا اس حکم الحاکمین سے مانگتا ہوں جس سے دروازے کے ہم سب فقیر اور محتاج ہیں کچھ لوگ اس نیت سے آئے ہوں گے کہ چل کے دیکھیں گے اس کا گلا کیسا ہے ساری دنیا میں جو کیسٹ لکھتی ہیں کچھ لوگ اس نیت سے آئے ہوں گے کہ آج دیکھیں گے کس کو گالیاں دی جائیں گی تو میں اتنا پاگل نہیں کہ گالیاں دینے کے لیے ملتان سے چل کر سفر کر کے یہاں پہنچوں اور پھر مجھے گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے آپ میں سے سب کے سب مجھ سے اچھی گالیاں دینا جانتے ہیں اور میں گالیاں دوں کیسے جن اللہ والوں کی چوتیوں میں بیٹھا ہوں انہوں نے مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی کستوری عطا فرمائی گالیاں تو نہیں سکھائی اور نہ میں کسی کو کافر بنانے آیا ہوں اس لیے کافر بنانا بڑا آسان ہے مسلمان بنانا بڑا مشکل ہے اور جو گالیاں دیتے ہی ہیں مجھے یا کابر کو ان کو صرف اتنی بات کہوں گا کہ ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا چمن ہے سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا کسی کو گالی دینا کسی کا دل دکھانا کسی کی آبرو ریزی کرنا یہ تو کوئی عقل مندی کا کام نہیں اور اسے کوئی بھی اچھا نہیں جان سکتا تم کسی کی بے عزتی کرو گے وہ تمہاری بے عزتی کرے گا تم کسی کا اکرام کرو گے وہ تمہارا اکرام کرے گا ہم ان لوگوں میں سے نہیں کہ تبلیغ کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کرے سیرت کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کرے کہ آؤ تمہیں حضور کی سیرت بتائیں گے اور پھر دینا گالیاں شروع کرتے میں ہر چند ان لوگوں سے کہوں گا جو کسی عالم یا کسی ولی یا کسی بزرگ کو گالیاں دینے کا عادی ہے اسے مرنے سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے اور وہ اس لیے کہ مت کا ظالم کسی کو مت کسی کی آل ہے مت ستا کسی کو مت کسی کی آل ہے دل کے دکھ دینے سے نادا عرش بھی ہل جائے گا کسی کو نہ ستایا کر کسی کو رنجیدہ خاطر نہ کیا کر سولہ مہینے شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب قید رحمت اللہ علیہ حضرت کی جوتیوں میں بیٹھنا نصیب ہوگا حضرت کا جھوٹا کھایا اور جھوٹا پیا بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے حضرت کوئی وظیفہ بتلاؤ حضرت کوئی ورد بتاؤ بس ایک ہی جواب تھا کہ خدا کی مخلوق کو دکھ نہ دو ہو سکے تو کسی کو آرام پہنچا دو چاہے وہ غیر مسلم ہو ارے جانور بھی کیوں نہ ہو جانور کے پہلو میں بھی دل تو ہے اور یہ تو ہماری سب بے قدری کی باتیں ہیں کہ ہم لوگ ان حضرات کی قدر نہیں کرتے یقین جانو ہم کچھ نہیں ہمارے بڑے بہت کچھ تھے ہم نالائق نکلے ہم اہل ثابت ہوئے کہ بڑوں نے جو کمایا تھا ہم نے اسے گوا دیا مولانا اشرف علی خان جی سب قید ترحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کمہار تھا وہ گدے پہ اپنا سامان لاد کر مزدوری کیا کرتا تھا راستے میں چلتے چلتے اسے ایک لال مل گیا اب بیچارہ وہ کیا جانے کہ یہ موتی ہے جوہر ہے لال ہے اس نے سوچا بڑا چمکدار موتی ہے گدھے کے گلے میں ڈال دیا اسے خبر تو تھی نہیں اسے کہیں دریا یا ندی پار کرنی تھی کشتی سے پار ہونا تھا ملا کو کہنے لگا میرے پاس پیسے تو ہے نہیں تو ملا کہنے لگا یہ موتی دے دو میں اپنے باس میں باندھ لوں گا چمکا کرے گا اسے بھی پتا نہیں انہوں نے کہا یہ تو سودا بڑا سستا نہیں بٹ گیا بھائی نہ ہلدی لگی نہ پٹکری مجھے بھی مفت میں ملا تھا تو لے لے مجھے پار کر دے اس نے وہ موتی لیا اور باس کے باندھ لیا اس دنوں کے بعد ایک جوہری گزرا کہنے لگا جب بے وقوفوں کا ملک ہے نو کروڑ روپے کی قیمت کی چیز باس میں باندھ رکھی ہے تو اس ملا سے کہنے لگا بیچتا ہے کہ ہاں بیچ دوں گا تو مانگ کیا مانگتا ہے کہنے لگا تو ہی بتا کیا دے گا اس نے سوچا کہ یہ تو گدے ہیں انہیں قیمت تو معلوم نہیں نو کروڑ کے بجائے اس نے کچھ ہزار بتایا تو ملا بڑا خوش ہوا اسے تو علم نہیں تھا نا اس نے وہ ہزاروں روپے لے کر رکھ لیے اور جوری بھی بڑا خوش ہوا کہ گاؤں لگ گیا سات پشتوں کی کمائی ہو گئی مولانا نے لکھا ہے کہ جب وہ موتی جا کے شام کو رکھا اور خاندان کو مبارکباد دی کہ اتنی کمائی ہو گئی کہ کبھی نہیں ہوگی مگر صبح اٹھ کر کے جب اس موتی کو دیکھا تو دو ٹکڑے ہوئے ملے اور اس میں سے آواز آئی اور ظالم کمہار نہیں جانتا تھا میں کون ہوں ملا نہیں جانتا تھا میں کون ہوں ارے تو تو جانتا تھا کہ آئی سٹھائی کچھ تو قیمت لگائی ہوتی جب جاننے والے نے میری سلت کی تو میرا جگر بٹ گیا انہیں علم نہ تھا میں کون ہوں تجھے تو پتا تھا اور مسلمانوں تمہیں تو علم ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے ارے سکھ کو کیا پتا یہودی کو کیا پتا سورے کو کیا علم سے تو کس کا امتی ہے تو شرم کر تو کس کا امتی ہے اور اسی کو کہتا ہے کہ قدرے زر زر گر بدانت قدرے جوہر جوہری قدرے سردر بدانت قدر چوہر چوہری قدر گل بل گل بدانت یا بدانت شہوری اصل چیز کی قیمت تو اصل ہی مالک ہی جانے گا جو اس کا راستہ ہوگا جو واقف ہوگا ارے مسلمان کو شریعت سے واقف ہونا چاہیے مسلمان کو اسلام سے واقف ہونا چاہیے مسلمان کو قرآن سے واقف ہونا چاہیے اور ہمارا الٹا مسئلہ ہے کہ ہم کافروں پر قرآن کو آزماتے ہیں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماں مبارک میں تشریف لائے جمہور قول کے مطابق بارہ ربیع الاول کو ہی پیدائش ہوئی اور بارہ ربیع الاول کو ہی وفات ہو گئی سے صحیح کرو بارہ ربیع الاول کوئی پیدائش ہوئی بارہ ربیع الاول کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ایک بات تو بتاؤ تم اللہ میاں کو بے نیاز مانتے ہو کہ نہیں وہ پچھلے نہیں مانتے اللہ میاں بے نیاز ہے وہ ہماری رگوں سے واقف تھا ہمارا خالق جو ہوا خون کے قطرے قطرے کا پیدا کرنے والا وہ ہے رگ و ریشوں کا بنانے والا وہ ہے پھر ایک ایک آدمی کو وہ جانتا ہے یہ جا کے کرے گا کیا اللہ میاں کو علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یہ لوگ اتنی خوشی منائیں گے کہ حد سے باہر ہو جائیں گے یہ ناچنا شروع کر دیں گے یہ بنگلہ ڈالنا شروع کر دیں گے یہ ڈھول بجائیں گے اللہ میاں نے اسی دن میں وفات رکھ دی کہ اگر خوشی زیادہ بڑھنے لگے تو میرے نبی کی وفات کا غم سامنے آ جائے اور اگر غم میں نڈھال ہو تو نبی کی آمد کی خوشی یاد آ جائے دیکھیے اس نے کتنی بڑی کریمی فرمائی اچھا میرے بیٹے کی تو شادی ہو اور برابر میں کسی نوجوان کی میت ہو گئی ہو ایمانداری سے بتلاؤ میں بادے بجاؤں گا چار آدمی اور بھی کہیں گے شرم کر تیرے برابر میں جنازہ ہے تو اگر میں برابر والے گھر کے جنازے سے شرم کر کے اپنی عمر بھر کی تمناؤں کو توڑ مروڑ سکتا ہوں تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی حضور کا جنازہ موجود ہے لوگ ڈھول بجاتے ہیں تم کیا جانو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کن کن دکھوں سے دوچار ہونا پڑا اللہ پاک آپ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے آمین کو جاؤ مکے کی گلی گلی سے پوچھو پہاڑوں کی چٹانوں سے جا کے پوچھو مکے کے سنگریزوں سے پوچھو تمہارے اندر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا بنی تھی آج تیرا دین پہ خرچ کچھ نہیں ہوا قرآن کی آیت پہ تیرا خرچ کچھ نہیں ہوا کلمے پہ تیرا خرچ کچھ نہیں ہوا اور مفت کے سونے کو یوں ہی گواتا پھرتا ہے خدا کی قسم ان لوگوں سے جا کے پوچھو جو اپنی برادری خاندان چھوڑ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتے تھے اور ان کے وہ ابھیڑ کے رکھ دیے جاتے تھے صحابی کا بیان ہے کہ میں اس وقت تک مسلمان بھی نہیں بنا تھا اپنے ابا کے ساتھ مکے شہر میں آیا ہم نے دیکھا ایک چوراہے میں ایک بازار میں چاروں طرف لوگوں کا مجمع ہے ہر ایک کے ہاتھ میں روڑا پتھر ہڈیاں ہیں اور بیچ میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں چاروں طرف کے لوگ اپنی پوری طاقت سے حضور کے جسم اقدس پہ پتھر مار رہے صحابی کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا تمام لباس خون میں ڈوب گیا میرے دیکھتے دیکھتے ایک ننگی منی سی بچی آئی اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے اور اس نے پیالہ زمین پہ رکھ دیا اور وہ آج مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ گئی اور کہنے لگے مکے والوں میرے ابا کا قصور بتاؤ اگر تمہارا قرض دینا ہو میں چکا دوں گی تمہارا مال کھایا ہو میں پورا کر دوں گی اگر تمہیں کوئی تکلیف دی ہو مجھے تکلیف دے لو میرے ابا کو نہ مارو صحابی کہتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حضرت سینب کے کپڑے بھی خون میں ڈوب گئے آج تجھے قرآن کی قدر کیسے ہو آج تجھے شریعت کی قدر کیسے ہو تیرا تو پسینہ بھی نہیں لگا جا گمبد خضرا کے مکی سے جا کے پوچھی اور کالی کملی والے تیرا اس قرآن پہ کیا خرچ ہوا تھا صحابی کہتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے زمین پہ بیٹھ گئے اور بیٹی کا لایا ہوا پیالہ اٹھایا اور منہ میں پانی لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا بیٹی پوچھتی ہے میرے ابا یہ تو لوگ نہیں بتاتے آپ ہی فرماتے یہ لوگ کیوں مارتے ہیں سارا بدن لو کر دیا سارا بدن زخمی کر دیا لباس خون میں ڈوب گیا اور میرے کالی کملی والے ابا اور میرے یتیم مکہ ابا اور بے سہارا تو ہم ہیں بے بس تو ہے بے کس تو ہے قصور کا پتا چلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تیرا ابا ان مکے والوں کو دو زخ سے نکال کر جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے اس لیے مار پڑتی ہے عرض کرنے لگی میرے ابا پھر آپ ایسا نہ کریں فرمانے لگے میں اللہ کا قرآن ان کو سناتا ہوں یہ سنتے نہیں عرض کرنے لگی میرے ابا میں سنوں گی امی جان سنے گی رقیہ بہن سنے گی ام کلثوم سنے گی جو نہیں سنتے انہیں نہ سناؤ اپنے گھر میں سنایا کرو سر پہ رحمت والا ہاتھ رکھا فرمایا بیٹی میری بڑی مجبوری ہے یا کم خدا بند کریم نے مجھے حکم دیا ہے مار کھاتا جا قرآن سناتا جا میری ہڈیاں تو ختم ہو سکتی ہیں میں اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا رب العالمین کا نام بلند کر کے چھوڑوں گا میرا قیمہ تو بن سکتا ہے مگر میں پروردگار عالم کے نام کو نہیں چھوڑ سکتا نبی نے دکھ اٹھائے تو کہتا ہے اگر میں نے فلاں رسم نہ کی لڑکے کا مامو ناراض ہو جائے گا اگر شادی میں میں نے فلاں رسم نہ کی تو خالہ جان نہیں بیٹھیں گی اگر ہم نے فلاں رسم نہ کی تو برادری والے کیا کہیں گے قیامت کا میدان ہوگا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن پکڑ کر یہ پوچھ لیا کیوں میں آج شفاعت کے لیے آیا ہے کل برادری کی ماننی تھی میرے قرآن کو ٹھکرایا تھا ہوگا ہمارے پاس سیرت کے جل سے کر لینا بڑا آسان ہے اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہم لوگوں کے لیے اگر عمل بھی کریں گے تو وہ بھی بے ڈھنگا وہ ایک جج صاحب تھے پرانے زمانے کے آفیسر بھی نماز پڑھا کرتے تھے آج کل کے افسر تو بےچارے نابالغ ہیں ان پہ نماز فرض ہی نہیں دوسرے سال کی بات ہے دفتروں میں حکم آیا تھا نا نماز پڑھو تم نے بھی دیکھا ہوگا نا لوٹے آئے تھے سفے بچھی تھی امرتان میں ایک افسر نے زور کی نماز پڑھائی تو یار نے دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا لوگوں نے کہا جی نماز نہیں ہوئی میں نے کہا کیوں نہیں ہوئی کہ چار رکاتے ہوتے ہیں زور کی تو میں نے کہا نہیں نہیں ہو گئی دو ہی ہے میں نے کہا سرکار نہیں چار ہوتی ہیں کہنے لگا کئی مرتبہ کاری امیر کے پیچھے چما پڑا وہ تو دو ہی پڑھاتا ہے پرانے زمانے کے آفیسر لوگ بھی نماز پڑھا کرتے تھے جب صاحب ریٹائر ہو گئے تو نمازی تھے پجامہ سلوایا تو وہ کچھ نچا ہو گیا رکھنے چھپتے تھے جب صاحب گھر والی کو کہنے لگے دیکھو اذان ہونے والی ہے اور میں یہ پجامہ نیا پہن کر نماز پڑھنے جاؤں گا ذرا تھوڑا سا کاٹ کر ہی سے اوپر کو ترپ کے سی دو ہی اس نے کہا ہاں میں یہ برتن مانگ لوں ابھی سی دیتی ہوں یا کنٹی پہ ٹانگ دو بڑھاپے میں ویسے بھی کچھ مزاج تیز ہو جاتا ہے ہندو کا مزاج بڑھاپے میں نرم ہوتا ہے مسلمان کا مزاج گرم ہوتا ہے اور باغوں کا تو پر تیزاب بن جاوے گھر والوں کے لیے بھی عذاب بن جاتا ہے خبر نہیں ہوا فوراً بیٹی کے پاس چلے گئے انہوں نے کہا بیٹی ذرا اٹھنا جلدی کرو میرا یہ پاجامہ نیچا ہو گیا ہے اسے تھوڑا سا کاٹ کر کے سی دو انہوں نے کہا چھبا بھی سیتی پھر بہو کے پاس پہنچ گئے یہ خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ انہوں نے سب سے پہلے تو جج صاحب کی اہلیہ اٹھی اس نے تھوڑا سا کاٹا اور ترت کر سی کر اس کھنٹی پہ ٹانگ دیا پھر لڑکی آئی اس نے بھی تھوڑا سا کاٹا اور ترپا اور سی کر کے کھنٹی پہ ٹانگ دیا پھر بہو آئی اس نے بھی تھوڑا سا کاٹا اور اوپر کو ترپا اور سیگھر کلٹی پہ ڈال دیا جج صاحب نے جب پہن کے دیکھا تو پجامے کی جگہ کٹھا نے جو کاٹا جب صاحب کی بیوی نے کاٹا لڑکی نے کاٹا بہو نے کاٹا تو میرے دوستوں آج ہم چھوٹے سے لے کر بڑے تک اور امیر سے لے کر غریب تک ہم بھی اسلام کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں سارے اسلام کو اپنے مطابق بڑھانا چاہتے ہیں اسلام کے مطابق خود نہیں بننا چونتیس برس گزر گئے اسلام بچارا کمیٹیوں کے سپرد ہوتا ہے کہ ناپ کے دیکھو اسلام پتلا ہے کہ موٹا ہے آج تک فیصلہ نہیں ہو سکتا اور فیصلہ کہتے ہو کہ منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ ہو پرہیز ہے منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ ہو پر ہے ہم نے تو جرم سدا کی سزا پائی ہے اس ملک میں جتنا بڑا فراڈ کرو جتنی زیادہ بے ایمانی کرو اتنی کامیاب پہلے لوگ کہتے تھے نا حرام کھاتا ہے چلتا ہے اب خدا کی قسم پلتا ہے پہلے حرام تباہ کر دیتا تھا اب حرام کو بھی کچھ پر لگ گا میں کیا عرض کروں آپ کو کہ ہم لوگ کس طرف گئے اور کہاں گئے اور کیا بننا چاہیے تھا کیا بن گیا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے رات کو چین نہیں دل کو چین نہیں خود ارشاد فرمایا تیرہ برس مکی کی زندگی میں ایک دن بھی پیٹ بھر کے کھانا نہ تھا پانچ پانچ دن کے مسلسل فاقے آئے رات دن دکھوں میں کٹ گئے تیرہ سالہ کی زندگی کتنی پورا شوق ہے خدا کی قسم اگر تاریخ کا مطالعہ کرو جگر پھٹ جاتا ہے صرف آپ کا یہ حال نہیں ماننے والوں کی جان کو جو بنی قرآن کریم ہے سیدہ تلی رضی اللہ تعالیٰ مکے کی نوجوان لڑکی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی مکے والوں کو پتا چلا شام کو سارے چودھری سارے رئیس سارے کٹھے ہو کر کے آ گئے اگر پہ کو پیر پکڑ کر مکے کی گلیوں میں کسیٹتے ہوئے لے آئے بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے بتا لڑکی کلمہ کس کا پڑتی ہے انکار کرتے جان چھوڑ دیں گے تیری جان بچ جائے گی اگر کہتی ہے اگر میں زبان کی نوک سے کلمہ پڑتی کبھی سے چھوڑ دیتی میرے خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے میری ہڈیوں کی میٹ میں بس چکا ہے خدا کی قسم تم تو مکے والے ہو ساری دنیا کو اکٹھا کر کے لے آؤ اور سے کلمت اڑا کے دیکھو یہ ہے ایماندار لوگ تم تو کیا دیکھتے ہو نا ہم دو آدمی ہیں صرف ہم بس میں نہیں ہوں یہ لڑکی ہے عورت بات ہے سارا مکہ کافروں کا بھرا ہوا ہے سیدہ اللہ تعالیٰ جلالا کو پکڑ کر کھڑا کر لیا اور کہنے لگے اب بھی بعد آ جا اب بھی بات آ جا اب بھی کل میں کا انکار کر دے اگر سے کو کہنے لگے یا تو بات آ جا ورنہ ورنہ تیری آنکھیں نکال دی جائیں گی تاریخ شاہد ہے اگر سے رضی اللہ تعالیٰ کی دونوں آنکھیں نکال دی گئی حضرت سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اور مکے والوں مجھے کوئی پرواہ نہیں تم میری آنکھیں نکال دو گے میرا ایمان ہے میرا یقین ہے جو سات ماں کے پیٹ میں آنکھیں لگا سکتی ہے وہ اس میدان میں بھی لگانے پہ قادر ہے اللہ خالق کل صحیح وہ پروردگار میرا تارتاب ہے اسی نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے پالتا ہے وہی مجھے سنبھالتا ہے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک میرا پروت نہ چاہے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں آنکھیں نکال دی گئی رات کو پہرے دار بیٹھ گئے دیکھیں گے کون کدھر سے آتا ہے پچھلی رات ہوئی حضرت حد رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ پاک نے آنکھیں لگا دی فرمانے لگی اللہ کہتی اللہ اکبر فرمانے لگی مکے والوں پہلی آنکھوں سے پرلانگوں کے حساب سے نظر آتا تھا اب جو مجھے آنکھیں ملی ہے کس کسرا کے مینارے دیکھ رہی ہوں نے مار نہ کھائی آج دنیا اپنا راہ تلاش کرتی ہے سکون کا آرام کا کہ ہمیں تکلیف کچھ نہ پہنچے نقابر کی زندگی کو اٹھاؤ کہ انہیں کس قدر پریشانیاں ہوئی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نوت یہ سب قید رحمت اللہ علیہ کچھ کچھ لڑکوں نے مذاق کیا حضرت سے اللہ والوں سے مذاق بھی نہ کیا کرو ایک لڑکے سے کہا کہ تو میت بن کے پڑ جا لیٹ جا ہم حضرت کو بلا کے لاتے ہیں جب وہ جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ اکبر کہیں گے تو کفن سمیت کھڑا ہو کے کہیے اللہ اکبر مذاق کرے حضرت کو کہنے لگے حضرت ایک آدمی فوت ہو گیا ہے وسیعت کر کے گیا کہ میرا جنازہ لالو سے پڑھوانا رحمت اللہ علیہ حضرت تشریف لے گئے وہاں جا کر کے جب نظر ڈالی تو زندہ مردے میں تو فرق ہوتا ہے کہ حرکت ہوئی ہوگی حضرت سمجھ گئے زندہ ہے سفے بن گئی لڑکوں کی سفے تھی فرمایا وارث کون ہے ایک نے کہا میں ہوں فرمایا دل سے کہتے ہو جنازہ پڑھا دوں کہنے لگا بہادر پڑھا دو فرمایا دل سے کہتے ہو جنازہ پڑھا دوں تین مرتبہ پوچھا پھر نیت باندھ دلی اللہ اکبر وہ سارے لڑکے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اٹھتا کیوں نہیں اشارے کر رہے ہیں جب تک دوسری تکبیر ہو گئی اللہ اکبر پھر تو بول اٹھے اور صحیح تو تیسری ہو گئی جو چوتھی تکبیر ہو گئی سلام پھر گیا اگر اپنے جھوٹے پیسے ہوئے فرمایا اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا اس لیے ہمیں نہ چھیڑا کرو ہمارے پاس بڑے بڑے جوہر ہیں اس لیے کہتا ہوں کہ عمل ہر پام سیاہی پہ کمن سے ڈالی ہم نے ہر بام سیاہی پہ کمن سے ڈالی ہم سے ہر شب کے اندھیروں نے پناہ مانگی ہے تو مکہ مکرمہ میں جس نے کلمہ پڑا اس کی خیر نہ ہو ان مسائل سے دو چار ہوا جس کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا سیدنا ابو بکر صدیق ہے قید رضی اللہ تعالی آج بازار میں کوئی سودا خریدنے جائے گا یا بیچنے جائے گا مگر ابو بکر تیرا چکر لگتا تھا اس ارادے سے اس نیت سے کہ کوئی مسلمان مصیبت زدہ ہوگا اس کے کام آؤں گا کوئی پریشان حال ملے گا اس کی نصرت کروں گا اس کے کام آؤں گا اور یہ فرق اللہ کی عدالت لگے گی اللہ میاں پوچھے گا دنیا سے کیا لایا تیرے جیسا کہے گا میں کپڑے کی دکان کرتا تھا کوئی کہے گا میری فروٹ کی دکان تھی کوئی کہے گا میں فلاں کاروبار کرتا تھا کوئی کہے گا میں فلاں کام کرتا تھا میری یہ کمائی ہے آئے گی جی ابو بکر کی باری اللہ میاں پوچھے گا ابو بکر دنیا سے کیا لایا تو بلال حبشی حضرت ہم حضرت ابو فقیہ اور تمام سے تمام یہ بے شمار صاحب احترام کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی عدالت میں کھڑا کر دیں گے ارض کریں گے لاہ العالمین صدیق کی کمائی تیرے سامنے موجود ہے سارا پیسہ تک خرچ کر دیا صدیق تو اتنا قربان تھا تم بھی مولویوں سے محبت کرتے ہو گے پیروں سے محبت کرتے ہو گے اللہ والوں سے پیار کرو گے مگر دو چیزیں ان کو کبھی نہیں دو گے دعوت کھلاؤ گے دعا کراؤ گے بھوک لگواؤ گے تعریف بنواؤ گے قدم گھر میں برکت کے لیے رکھواؤ گے مگر دو چیزیں نہیں دیتے لوگ ایک بیٹی اور ایک ووٹ یہ دو چیزیں نہیں دیتے ابو بکر نے اس وقت میں کمال کر دیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ترنجا سال کی ہے ارے عمر ختم ہو گئی دو بیویاں موجود ہیں چار بیٹیاں موجود ہیں دو شادی خدا بیٹی دو کماری بیٹی ابو بکر نے اس وقت میں چھ سال کی لگتے جگر حضور کی جھولی میں ڈال دی ثابت کر دیا کہ میں اور اور اور میرا مال میری آج ساری قربان وہ قربان کر کے دکھائی مکے میں جب تنگ سے تنگ ہو گئے کافر بھی تنگ تھے مسلمان بھی تنگ تھے کافر حضور کی تحریک سے تنگ تھے اکٹھے ہوئے مشورہ کیا دار الدوا میں سارے اکٹھے ہوئے کہنے لگے بھائی اس نبوت کے مشن کو کیسے مٹائے غور کرو ایک کہنے لگاؤ نہیں اب اپنے شہر سے نکال دو دیش نکالا دے تو نکالو یا سے سمجھدار لیڈر کہنے لگا سمجھ رہے ہیں میری بات آپ سب لوگ سمجھدار لیڈر چاہے لگا نکالنے میں نقصان ہے وہ کیا جانتے تو تم بھی ہو میں بھی جانتا ہوں وہ سچا ہے حق پہ ہے ہم تو ضد ضد کی وجہ سے اڑے ہوئے ہیں اگر یہ ہمارے شہر سے باہر کسی اور قوم کے پاس چلا گیا وہ اس کے پاؤں دھو دھو کر کے پیئیں گے پھر ان کی تلواریں ہوں گی تمہارے گلے ہوں گے نکالنے میں فائدہ نہیں پھر کہنے لگا قید کر دو پکڑ کے سمجھدار لیڈر کہنے لگا تم نے ڈھائی برس قید کر کے دیکھ لیا تم نے دودھ پیا مکھن کھائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو آٹھ آٹھ دن تک درختوں کے پتے بھی نہ ملے کہا تم نے قید کر کے بھی دیکھ لیا اور الٹا معاملہ بڑا ہے بتا نہیں وَإِنْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوهُ اَوْ يُخْرِجُوهُ اَوْ يُقْتِلُوهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاقِرِينَ اللہ فرماتے ہیں ان بھی تدبیریں بنائی میں نے بھی تدبیر بنائی قتل کا منصوبہ ہو گیا پروگرام بن گیا قتل کر کے ختم کرو اور کوئی صورت نہیں ہے نبوت کو ختم کرنے کی ایک ہی صورت ہے ان کے مشن کو ان کی تحریک کو ان کے کردار کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے انہیں قتل کرنا قتل کیسے کرو لیکن رات کے وقت اجرے مبارک کو گھیرے میں لے لو ابو جہل نے تنظیم بنائی نوجوان اکٹھے کیے سلواریں دی کہنے لگا دیکھنا کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جانا نکلنے نہ پائے مکے کے نوجوان تلواریں لے کر کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے کندھے سے کندھا ملا کر اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا میرے محبوب مکہ چھوڑ دو ہجرت کر سمجھنا الہ العالمین کل حکم کیوں نہیں دیا پرسوں حکم کیوں نہیں دیا آج میں کیسے نکلوں یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں فرمایا میرے محبوب اگر میں کل لے جاتا پرسوں نکال لے جاتا یہ کافر لوگ بیٹھتے بکواس کرتے ہمیں پتا نہ چلا ورنہ یوں کر دیتے یوں کر دیتے ان کی باتیں بنتی رہتی اور میرے محبوب آج ہی تو مزہ آئے گا یہ چاروں طرف کھڑے ہو اور میں آپ کو بچا کر نہ لے جاؤں تو میری ادائی کیا ہوئی ہاں، یوں کر دیتے یوں کر دیتے ان کی باتیں بنتی رہتی اور میرے محبوب آج ہی تو مزہ آئے گا یہ چاروں طرف کھڑے ہو اور میں آپ کو بچا کر نہ لے جاؤں تو میری خدائی کیا ہوئی ان کے ارمان بھی تو میں نے توڑنے ہیں اگر میں بچا کر نہ لے جا سکا تو میری خدائی کیا ہوئی الہی نکلوں کیسے فرمایا آپ ایک مٹھی مٹی کی بھر کر ان کی طرف پھینک دیں یا اللہ یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں میں کس کس کی طرف پھینکوں فرمایا محبوب ہاتھ تیرا ہوگا قدرت میری کام کرے گی چاروں طرف کھڑے ہونے والوں کی آنکھوں میں میں پہنچاؤں گا اب وہ جتنے بھی چاروں طرف تلوارے لیے کھڑے تھے سب کی آنکھوں میں مٹی پہنچ گئی تو ایک دوسرے کو برابر والے کو کہنے لگے کیوں گئے میری آنکھ میں مٹی پھینک دی دوسرے کا بلے بلے ٹھیک ہے پہلے میری آنکھ میں پھینک کر پھر جانا شروع کر دیا اب چاروں طرف جتنے کھڑے تھے تلواریں تو دیپ ہیں اور ایک دوسرے کی پالش کرنے لگے چاروں طرف کبڈی کبڈی ہو رہی ہے فرمایا میرے محبوب لگ گئے دندے یہ تو آپ اب چلے الہی میں کیا کرتا ہوا چلوں فرمایا سورت یاسین پڑھتے چلو چلتے چلو پتا چلا سورت یاسین دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہے اور ہم جو مسلمان ہیں ہم نے یاسین مرنے کی گولی بنا رکھی ہے جب کوئی بوڑھا جب کوئی بڑیا مرے دو تین دن خر خر گلے میں ہونا نگر کاری جی کئی مرتبہ یاسین پڑھ چکے ہیں مگر بات کوئی بنی نہیں ہوگی ذرا آپ ایک مرتبہ تکلیف فرمائے شاید آپ کی یاسین ایٹم بم ہو یقین مان لو کا مردوں کا عقیدہ صورت یاسین کے بارے میں یہ ہے کہ جلدی مر جاتا ہے آدمی جان چھوٹی لت ہو پائے اب اس کے لیے بھی مسئلہ بنا ہوا ہے اب رات کے بارہ بجے اگر تیرا باپ مر رہا ہے اور سردی کا موسم ہو ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو بولا میں کیوں آؤں رات کے بارہ بجے اب وہ کنڈا کھٹکھٹاتے ہیں میاں جی کا انہوں نے بھی کیا بات ہے رات ہے تو بارہ بجے ہیں ابھی اذان کا ٹائم جانتا تو ہے میاں جی ابھی ہر جی رات ہے ابھی اذان کا ٹائم نہیں ہوا بھائی انہوں نے کہا جی دادا جی کی بڑی طبیعت خراب ہے ذرا یاسین پر دیتے ہاں تو تجھے پتا نہیں ہے مجھے تو رات کو ہر بھی نظر نہیں آتے بنگلہ تیرا کوٹھی تو سنبھالے کار تو سنبھالے دکان تو سنبھالے بارہ بجے اب کی رات کو سردی میں میاں جی مرتا پھرے تیرے باپ کا ملازم ہے میاں جی اتنا سستا سوتا اور پھر ساری عمر میں جس بنگلے میں قرآن کبھی نہیں پڑھا گیا جس کوٹھی میں قرآن کبھی نہیں پڑھا گیا جس دکان میں کبھی قرآن نہیں پڑھا گیا جس ڈیرے میں کبھی خدا کے قرآن کو ٹھکانا نہ ملا جب چودھری جب شیخ جب ملک جب خان مر جاتا ہے پھر چاروں طرف کے مولویوں کو بلا کے لے کے جاتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور بیچ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے مولانا آج تو اتنا قرآن پڑھو آج تو اتنا قرآن پڑھو ابا مرحوم کو بہت میں ٹھوک کے جانا اور داخلہ کو ملے گا نہیں ٹھوکنا ہی پڑے گا ساری عمر میں خدا کے قرآن کو کبھی جگہ نہیں ملی پھر آگے پڑھنے والے بھی ہم مطلب کہ دنیا ہے ساری ہمارے یہاں ملتان میں آپ لوگ رات دن آتے جاتے ہیں چوک بازار مشہور بازار ہے ملتان کا پرانا ایک دن میں گزر رہا تھا ایک آدمی دوڑ کے السلام علیکم مجھے وعلیکم السلام میرے کان کے قریب منہ کر کے کہنے لگا جمعے میں سب کے لیے دعا کرتا ہے تو میرے لیے بھی دعا کر دے بالکل ٹھنڈا کاروبار ہے مولویوں کی تو عادت ہے کہ فوراً کہہ دے جان لا برکت دے اور میں نے یہی پوچھ لیا میں نے کہا تیرا کاروبار کیا ہے کہنے لگا کفن بیچتا ہوں اب کراؤ برکت کی دعا اگر میں لگا کوئی دندا بدل لے تیرا لوگوں کا بیڑا غرق ہو تو تیرا کاروبار چلے بھائی خدا کی قسم ایک دوست کے جنازے کے ساتھ ابھی پچھلے دنوں قبرستان چلا گیا تو ملتان کے لوگ جانتے تو سب ہیں وہ جو قبر کھودنے والے بھائی ہیں نا دوڑ کے آئے السلام علیکم وعلیکم السلام مطلب کیا حال ہے بھائی لگا حال کیا ہے پانچویں یہاں پہ ایک مردہ لے کے آئے کتنا بنتا پانچویں دن آپ ایک مورچہ دے گا کم سے کم دوسرے تیسرے دن تو ایک آ جایا کرے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ تم نے یہ جن لوگوں کی روزی قبر کھودنے میں کفن بیچنے میں نہانے میں یہ جو تم نے روزی ان کی مرنے میں رکھ لی یہ تمہارے مرنے کی دعا کرتے ہیں اگر شادیوں میں ان کو کھلاؤ تو یہ مول بھی رات دن سجے پڑ کے دعا مانگے یا اللہ ایک ایک کی چاہ کر ہو جائے پر تم مرنے سے پہلے قابو ہی نہیں ہوتے نا ایک ہی علاج ہے تمہارا تو بس موت تو وہ سارے کے سارے جب دندا لگ گئے فرمایا میرے محبوب اس وقت ہجرت کرو مکہ چھوڑ دو توجہ کرنا عرض کیا الہ العالمین مکے والے مجھے امین مانتے تھے لوگوں کے امان سے میرے بات پڑی ہے اگر میں یوں ہی چھوڑ کے چلا جاؤں کل نبوت پہ داغ آئے گا نبی ہو کر امانت واپس نہ کی Tawheed.com فرمایا میرے محبوب مکے والوں کی سونے کی امانت چاندی کی امانت کپڑے کی امانت کھجوروں کی امانت یہ تمام کے تمام علی کے حوالے کر دو رضی اللہ تعالی اور میرے محبوب مکے والوں کی امانت او تیرے خدا تیرے حوالے اور میرے نبی تو میری امانت ہے او ابو بکر تیرے حوالے اسے یہاں بلواؤں مجھے وہ سنبھال لے فرمایا نہیں نہیں قرب قیامت کے لوگ آئیں گے میرے صدیق کی توہین کریں گے میں نے ان کو بھی ہجرت والی رات میں سبق دینا ہے ان کو بتانا ہے بلال تیرے دروازے پہ آیا سہیل تیرے دروازے پہ آیا فاروق تیرے دروازے پہ آیا عثمان تیرے دروازے پہ آیا عبد الرحمان ابن بلآ تیرے دروازے پہ آیا سعد ابی وقاص تیرے دروازے پہ آیا او میرے محبوب اس ہجرت والی رات ہے آج تو آپ صدیق کے دروازے پہ چلے تمہارے یہاں کے نوٹ میں اگر کسی گھر میں ڈی سی شادی کے لیے آ گئے تو کئیوں کے منہ میں پانی آئے گا بلے بلے بلے ڈی سی آیا شادی کے لیے ان کے یہاں بھائی اگر گورنر آ جائے تو چوڑے ہی ہو جاؤ گے میرا فلاں پرانا تو رنگا گیا بھائی کمشنر صاحب شادی کے لیے آ گئے گورنر آ گئے صدر آ گئے اور چند کے مسلمانوں اس گھر کے بارے میں کیا کہو گے جس گھر سے دلہا بن کر امام الانبیاء تشریف لائے کسی کا وہ گھر ہے جس گھر میں حضور دلہا بن کر تشریف لائے یاد رکھو صدیق کو کچھ نہ کہو صدیق کا چولہا ناراض ہو جائے گا میں اگر تیرے سسر کو گالی دے دوں تو تیرا سسر بھی ناراض ہوگا تیری بیوی بھی ناراض ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ تو صدیق کو گالی دے ادھر حضور بھی ادھر حجرے کی مالتا ایسا صدیق کا بھی ناراض نہ ہو جائے حضرت تقریب لائے صدیق اکبر نے دروازہ کھولا مجھے بلایا ہوتا فرمایا میں خود تھوڑی آیا ہوں اللہ نے بھیجا ہے پھر سواری کا انتظام کرو ہجرت کا حکم مل چکا ہے میں نے کبھی سے انتظام کر رکھا ہے کوئی گھوڑا خچر اونٹ نظر تو آتا نہیں واہ کیا نظارے ہوں گے صدیق اکبر نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ جب تک ابو بکر زندہ ہے میں آپ کی سواری ہوں آپ میرے ساتھ سوار ہے پھر پیغمبر نے یہی فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں گھوڑا لاؤ کوئی خچر لاؤ کوئی سواری کا بندوبست کرو حضور نے قبول فرما لیا صدیق اکبر کو اور تم صدیق کی بات کرتے ہو جب رسول خدا سب صلی اللہ علیہ وسلم سو تو نہیں گئے رخصت ہونے لگے صدیق اکبر کی چھوٹی سی بچی ہے جس کا نام ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ سارے طور سے تو رضی اللہ تعالیٰ تو بالکل ہی خرچ نہیں ہونے دیتے سارے نیپو اتنا کھاتے ہو کیا حضور نے فرمایا توجہ کرو فرمایا آسما میرا کسی کو پتا نہیں بتانا خبر نہیں دینی نبی کا کتنا بڑا یقین ہے صدیق کے بچوں پہ ایک ہمارے بچے ہیں اگر کوئی دروازے پہ آ کر کنڈی کھٹکھٹائے گھنٹی بجائے اندر بچہ آتا ہے ابا جی تعلق فلانا بندہ باہر بلاندہ ہے ابا جی نے پیسے دینے ہونا کسی کے کیا دینا جا کے کہہ دے ابا جی کر رہا ہے نہیں تو بچہ بچانا باہر جا جا کے ابا جی کہہ دے کر رہا ہے نہیں ابو بکر کے بچے ہیں رضی اللہ تعالی اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین ہے فرمایا آسما ہماری اطلاع نہیں کسی کو دینی خبر کسی کو نہیں بتانی سر پہ ہاتھ پھیرا رحمت والا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم وہ سر کتنا برکت والا ہوگا جس سر پہ امام الانبیاء کا ہاتھ پھر رہا ہے تشریف لے گئے اب میں تمہیں ایک اور تصویر بتاؤں مکے والے کافروں کا بھی عقیدہ ہے جب وہ آئے نا ابو جہل وغیرہ بڑے بڑے اور ان وہ پچھلی بات یاد کرو تاکہ بات سمجھ میں آئے ابو جہل اس بات شاید ابو لہب آئے نا جنہوں نے وہ کھڑے کر رکھے تھے نوجوان تلوار دے کے آج کیا دیکھے وہ تو دما دم مست کلندر ہو رہے گا اس نے کہا کبھی سو کیا کر رہے ہو اس نے میری آنکھیں مٹی پھینکی اس نے میری آنکھیں مٹی پھینکی کہنے لگے چلو سب کی پڑ گئی پر وہ اندر والی بات تو بتاؤ اندر دیکھا تو حضور وہاں نہیں اب ایک نقصے کی بات ہے ان کو چاہیے تھا کہ وہیں سے بلال کا گھر دیکھتے سعد ابھی وقاص کا گھر دیکھتے اوروں کا گھر تلاش کرتے اوروں کا گھر تلاش کرتے تلاشی لیتے یہ کافر اس حجرے میں جب حضور نہیں ملے سیدھے وہ بکر کے دروازے پہ آئے ہیں ارے مکے کے کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر نبی اپنے حجرے میں نہیں تو صدیق کے یہاں ضرور ملے گا نبی اور صدیق کی جدائی کا قائل جیل بھی نہیں حکمر بھی صدیق اور نبی کو جدا نہیں مانتا اکٹھے ہو کے سیدھے آئے اور دستک بھی سیدہ اصمہ باہر نکلی مورخین نے لکھا ہے حضرت اسما کو جب حضور نے حکم دیا تشریف لے گئے جھولی پھیلائے بیٹھی ہے صدیق کی بیٹی مالک میرے امانت ہے میرے پاس کالی کملی والے کی مجھے ثابت قدمی عطا فرمانا ابو جہل آیا دستک دی سید آسما باہر نکلی رکھتے جگر بیٹی پھر ابا کہاں ہے تمہارا نبی کہاں ہے تم کون ہو تو پوچھنے والے تم کون ہو پوچھنے والے یہ چمچے کے کڑکے تو پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں نا کئی آگے بڑھے کافی دس دے تو نہیں چھان دی یہ مکے کا بڑا چودھری ہے یہ مارے گا تین نہیں دس گا سید آسما کہنے لگی تم چار پانچ چودھری اور رئیس ہو سارے مکی کو اکٹھا کر کے لاؤ بہادروں کو بلاؤ نوجوانوں کو اکٹھا کر کے لے آؤ مت متالاؤ رب دل جلال کی قدم صدیق کی بیٹی اسما سے کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ تم نے پوچھ سکتے تجھے مار پڑے گی تجھے بتانا پڑے گا کہنے لگی جاؤ جاؤ مارنے والے میں نے دیکھ رکھے ہیں تم مارو ہی گے اور کیا کرو گے کہنے لگی آج تک تم نے کس کو نہیں مارا تم نے بلال کو مارا تم نے ابو کی پسلیاں توڑی تم نے ابو جندل کی چمڑے اٹھے تم نے لبینا کا چمڑا اٹھیڑا تم نے سمیا کے تیر کر ٹکڑے کر دیے کیا بگاڑا اپنا ہی تم نے نقصان کیا اور تم ابو بکر کی بیٹی سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ میں کالی کملی والے کا راز بتاؤں اور صرف یہ بات گفتگو میں ختم نہیں ہو گئی کہنے لگی بات کیا ہے مار پڑے گی تو کوئی بات نہیں الفت میں برابر ہے وفا ہو یا کہ جفا ہو الفت میں برابر ہے وفا ہو یا کہ جفا ہو ہر میں لذت ہے کر دل میں مزہ ہو مارنے والا تم مار دیکھو ابو جہل نے ابو بکر کی بیٹی کے سر کے بال پکڑے گھما کر پتھر میں سے مارا صدیق کی بیٹی کی بدانی نوکدار پتھر میں لگی لہو کی تار دور جاتی پڑی کہتی ہے مارنے والا تم میرا قیمت تو بنا سکتے ہو پر امام الانبیاء کا پتہ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے اور خدا کی قسم یہ گھر کتنا برکت والا ہے ابھی وہ مار کے گئے ہیں اما کو کہنے لگی کھانا تیار کرو رات نہ گزر جائے ان سلاخ پہاڑوں پہ سے گزر کر میں اپنے محبوب کو کھانا دے کے آؤں تجھے اگر کوئی جیل میں ایک دن کھانا پہنچا دے ساری عمر احسان مانتا ہے ابو بکر کے گھر سے ساری عمر کھانا گیا گیا جہاں کوئی نہیں جاتا تھا ڈر کا مارا کہ آسما جب کھانا لے کر کے پہنچی ہیں محمد مدنی سب قید اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی منہ سوجا ہوا ہے فرمانے لگی آسما تیرے منہ کو کیا ہوا عرض کرنے لگی کچھ نہیں فرمایا نہیں کچھ تو ہوا رو پڑی او میرے آقا رات آ گئے تھے انہوں نے مجھے صبح کے پتھر میں مارا میرے نرم و نازک چہرے پہ ابو جہل نے تماچے مارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والی چولی پھیلا دی الہ العالمین ابو بکر کے گھرانے پہ کرم کر دے میری وجہ سے چھوٹی چھوٹی بچیوں نے بیمار کھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کندھوں پہ سوار کر کے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلے نفسیاتی بات آپ سے پوچھ لوں جب کندھوں پہ سوار ہوئے ہوں گے تو رحمت للعالمین کے رحمت والے ہاتھ کہاں رکھے گئے ہوں گے سر پہ میں اتنی بات کہوں تو میرا کیا جرم ہے اور اسے کچھ نہ کہو جس کے سر پہ امام الانبیاء کے دونوں ہاتھ رکھو جس کے کندھوں پہ حضور سوار ہیں جس کے سر پر رحمت والے ہاتھ ہیں ساڑھے تین میل پونے چار میل کی شدید ترین چڑھائی ہے خالی آدمی نہیں چڑھ سکتا <laughs> اللہ پاک نے جب مجھے بلایا غار سور پہ جانے کا بڑا شوق تھا بڑی شدید چڑھائی ہے بڑی سخت چڑھائی ہے عورتیں رستے میں بیٹھتی اب حج کرنے کے لیے تو عورت مرد تیار ہوتے ہیں کبھی کسی نے آج تک دو مہینے مہینہ پہلے بیٹھ کر کبھی کسی نے سیکھا بھی کہ اللہ کے دربار میں چلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلے ہیں بے ادبی نہ ہو جائے ہمیں طریقہ سکھاؤ کوئی بھی نہیں سیکھتا ہار پہن لے اور چلتی ہے اور کے راستے میں اور سے بیٹھتی تھی آپس میں کہنے لگی سونے نبی تین کی پی سی پہاڑا تو چڑھ بیٹھا ایک کہنے لگی کافر ہاں، تو مارتے سن اتنے آ کے لکے تھی وہ کہنے لگی کھٹے منہ انہوں مارن والا کون سمجھا تیسری کہنے لگی انہوں جی بڑی ہو بڑی ہو سارے بری بڑی اگتی میں چڑھیے تو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار تک لے گئے حضور کو بار ٹھہرا دیا آپ غار کی صفائی تھی کوئی مولی جانور محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے دے پریشان نہ کر دے اندر جا کے ہاتھ لگا کر میں دیکھ کے آیا ہوں چودہ سوراخ ہیں اور ہر چیز بدل گئی وہ کیسی اس دن تھی آج بھی وہی ہے اور میں نے ہاتھ ڈال کر دیکھا ہے ہر سوراخ اتنا بڑا ہے کہ پورا ہاتھ داخل ہو جائے اتنے بڑے بڑے سوراخ ہیں ٹاؤ داخل عشق کا کمال دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا میرے محبوب کو کوئی موتی جانور تکلیف دے دے اپنا کرتا اتار کر ننگا ہو گیا صدیق اکبر نے وہاں کپڑے کی دکان کو نکھول رکھی تھی کرتا ہی تھا اور وہ اتارا اور اس کی چھوٹی چھوٹی لیرے بنائی چھوٹے چھوٹے کیچڑے بنائے کتر بنائے اور ہر سوراخ میں تھوڑی تھوڑی کتر رکھ دی اگر ٹھوک کے بچے دو ہی سوراخوں میں آ جاتا کرتا یہ تو بہت بڑا تھا کرتا تو کتنا بڑا ہوگا وہ چودہ سوراخ ہے ایک کے لیے وہ کتر بھی نہ بچی وہاں بکر سے نے اپنا پیر لگا کر آڑ کر دی ادھر سے کوئی نہیں آ سکے گا اب توجہ کرنا تیرہ سوراخوں میں کپڑا ہے تھوڑا تھوڑا رکھا ہوا اور سانپ ایسا ملکی جانور ہے کہ دریا کا نہر کا کدھر سے پانی بہ کے آتا ہو یہ ادھر کو بھی چڑھ جاتا ہے پانی کے ذریعے برنالا زمین پہ پڑتا ہے نا کوٹھے کا اس پانی کے ذریعے الٹا کوٹھے کے اوپر سانپ کر جاتا ہے اتنی طاقت ہے اس میں تو اندازہ لگاؤ وہ جو سانپ اندر ہے وہ ان تیرہ سوراخوں میں جا کر کیوں نہیں چکر مارتا جہاں چکر رکھی ہوئی ہے ذرا سی وہ تھوڑا تھوڑا سا اشارہ کرے کتر پرے کو گر جائے گی وہ تیسرا پرے کو گر جائے گا مگر اندازہ لگاؤ سانپ پہلے سوراخ میں نہیں جاتا دوسرے میں نہیں جاتا تیسرے میں نہیں جاتا چوتھے کی طرف نہیں جاتا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں نواں دسواں گیارہواں بارہواں تیرہویں سوراخ کی طرف نہیں جاتا وہ اس چوتھو کی طرف کیوں آیا جہاں ابو بکر کا پیر لگا ہوا ہے گویا سانپ کا بھی عقید ہے اگر نبوت کا بھی دار کرنا ہو تو صدیق کے پاؤں چاٹنے پڑیں گے ان تیرہ سوراخوں میں سے کیوں نہیں گیا ادھر کو کیوں آیا وہ پھر سانپ نے اپنے منہ میں زہر خود نہیں پیدا کیا یہ پروتی عالم نے پیدا کیا زہر تو چڑھنا ہی تھا کے بدن میں زہر پھیلا تکلیف ہوئی مگر قربان جاؤں محبوب کو تکلیف نہ دی سوئے ہوئے ہیں آرام فرما رہے ہیں حرکت نہ کی صدیق اکبر نے حرکت نہ کی تکلیف میں آنکھوں سے آنکھوں جاری ہو گئے آج تیرا بچہ ماں کی گود میں رو دے گا ماں کے دامن پہ آنسو پڑیں گے بہن کی گود میں رو دے گا بہن کے دوپٹے پہ آنسو پڑیں گے خالہ کی گود میں رو دے گا خالہ کے دامن پہ آنسو پڑیں گے نانی کی گود میں رو دے گا نانی کے دوپٹے پہ آنسو پڑیں گے خدا کی قدم صدیقی اکبر روئے آنسو رخ مصطفیٰ پہ پڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ پر جب آنسو ٹپکے تو حضور بیدار ہوئے ابو بکر کیوں روئے عرض کیا قدم کے نیچے تکلیف ہے فرمایا واہ تجھے کیا پرواہ ہے تیرے پاؤں کے نیچے زہر ہے تیری ڈھولی میں دو جہان کا تریاق موجود ہے وہ صدیق تیرے پاؤں کے نیچے تکلیف ہے تیری ڈھولی میں راحت ہے تیرے پاؤں کے نیچے دکھ ہے تیری ڈھولی میں دو جہان کا دکھ ہے تیرے پیر کے نیچے کانٹا تیری ڈھولی میں دو جہان کا پھول موجود ہے لا ادھر کر اپنا پیر ادھر کو کیا منہ مبارک میں سے لعاب لیا اور اپنے ہاتھوں سے صدیق کے پیر کے نیچے مل دیا یہ ثابت کر دیا صدیق کو کچھ نہ کہو ہر سے لے کر پیر تک صدیق میرا ہی میرا ہے میرا ہے یہ میں قدموں کے نیچے باقی جگہ رہ گئی تھی یاد لو آپ لگا کر ثابت کر دیا سر پہ ہاتھ میں نے رکھے جولی میں سر میں نے رکھا چندوں میں سوار میں ہوا یہ سر سے لے کر پاؤں تک میرا ہے ہر بار کر کو اور فرمایا صدیق سوئے تو نہیں آپ لوگ فرمایا صدیق ایک بات یاد رکھ اب تھوڑی سی زیادہ توجہ دو کے بات سمجھ میں آئے گی فرمایا مکے والے دشمن تھے میرے مکے والے دشمن ہیں اس وقت میرے پکڑنا مجھے چاہتے ہیں مکے والے دشمن میرے معاملہ ہے غار کا اور قیام ہے تین دن کا مکے والے دشمن میرے معاملہ غار کا قصہ ہے غار کا وقت ہے کار کا مکے والے دشمن میرے معاملہ ہے کار کا قیام ہے تین دن کا آرام میرا پہرے داری تیری آرام میرا پہرے داری تیری کل دشمن ہوں گے تیرے معاملہ ہے مزار کا اور وقت ہے قیامت تک کا ابو بکر آرام تیرا قیامت تک پہرے داری میری فرمایا ابو بکر دگنے بدلے چکاؤں گا دگنے بدلے چکاؤں گا دشمن میرے معاملہ گار کا قیام تین دن کا آرام میرا پہرے داری تیری کل معاملہ آئے گا مزار کا دشمن ہوں گے تیرے اور معاملہ آئے قیامت تک کا ابو بکر پہرے داری میں محمد الرسول اللہ کی آج ٹولی تیری ہر میرا کل مزار میں ٹولی میری ہر تیرا کون مقابلہ کرے ان حضرات کا محمد مصطفیٰ سب کا صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے کی گھر سید آئے صدیقہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے آنگن میں بیڑے میں شہر میں چاندنی رات میں کھڑے ہیں ستارے جگمگا رہے ہیں حضور نے یوں دیکھا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کسی کی اتنی نیکیاں بھی جتنے آسمان کے ستارے فرمایا ہاں فاروق کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ ہیں فاروق کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ ہے عرض کیا میرے آقا میرے باپ کا کیا حال ہے فرمایا ایسا ابو فاروق کی ساری عمر ایک طرف تیرے باپ کی ایک رات ایک طرف وہ دیدی بڑی عظمتوں کا مالک ہے آخری بات عرض کر رہا ہوں توجہ کرنا سید عائشہ صدیقہ سب کیا دور اللہ تعالیٰ روٹیاں پکا رہی ہیں حضور تشریف لے آئے فرمایا ایک روٹی میں بھی پکاؤں گا عرض کیا میں خاتمہ موجود ہوں میں نوکرانی ہوں میں آپ کی خدمت گزار ہوں میں پکاؤں گی روٹی میں بھی پکاؤں گا پیڑا بنایا روٹی بنائی تندور میں لگا دی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری پکائی ہوئی روٹیاں کبھی سے پک گئی میں ڈھانک جھانک کے تھک گئی اس روٹی کو جس کو حضور نے پکایا بنایا تھا اس کا پانی خشک نہیں ہوتا کافی دیر کے بعد میں نے عرض کیا میرے آقا میری پکائی روٹی تو کبھی سے پک گئی یا آپ کی پکائی ہوئی روٹی کا تو پانی بھی خشک نہیں ہوا فرمایا میری آئٹہ تو نہیں جانتی جس شہ کو میرا ہاتھ لگ جائے آپ اس سے قریب نہیں آ سکتی آٹے کو ہاتھ لگ جائے تو قریب نہیں آ سکتی اور جس صدیق کے سر پہ سوار ہو کے آئے ڈولی میں آرام فرمایا اس سے آپ کیسے قریب آ جائے گی اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کے طور پہ پکا فرمائے بات الحمد للہ رب العالمین گزشتہ جو نہیں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرقین والزندیقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور مناقب کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ یہ لوگ خداوند کریم کے منتخب شدہ ہیں کوئی صحابی خود نہیں بنا کوئی نبی خود نہیں بنتا کوئی صحابی خود نہیں بنا اللہ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کے لیے میں نے ایک ایک دانہ چن چن کر دیا صحابہ رسد و ہدایت کے چرمک چمکتے ہوئے ستارے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس چاند ہے تو صحابہ ستارے ہیں حضور کی ذات اقدس آفتاب نبوت ہے صحابہ کرام اس کی کرنیں ہیں